ثم ركع وهو يصلي ثم بكى وهو ساجد وبكى وهو راكع حتى قضى صلاته فقالت له يا رسول الله ما شأنك قال قد أنزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتدبرها إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم أخوان الكرام الله عز وجل بعث النبي صلى الله عليه وسلم بمنهج كامل قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم والله جل وعلا بين أن هذا المنهج هو سبب النجاة لهذا الإنسان هذا الإنسان إخوان الكرام هو أشرف المخلوقات والإشكال الذي يقع فيه كثير من الناس كما يقول العلماء أنهم يقعون في الخدعة فالإنسان أول ما يخرج يولد من حياته كما قال الله جل وعلا ظلوم جهول هو فيه جهل وفيه ظلم وفيه ضعف ثم بعد ذلك يترقى في منازل الكمال مرتبة مرتبة حتى يتأهل لاصطفاء الله عز وجل واختياره له إن كان في أعلى المراتب وأشرف الصفات فالله جل وعلا يصطفيه لرسالته ولنبوته إن قل عطاؤه وجهده الله قد يصطفيه للولاية فيكون ولي من أولياء الله وداعي إلى الله جل وعلا إن قل في الدرجة قد يكون عالم من علماء المسلمين إن قل في الدرجة وفي المجاهدة قد يكون من الصالحين المؤمنين إن قل في الدرجة فيكون من عوام المسلمين جهلة المسلمين عندهم كلمة لا إله إلا الله إن قل في الدرجة فيكون من الكافرين الله عز وجل قال أعدت للكافرين تقوا النار التي وقودها الناس والحجارة فلا يصلح إلا أن يكون وقود للحجارة للنار وهذا كما مثل العلماء وذكروا أن الإنسان كلما ارتقت في صفاته كلما كان غالي عند الله جل وعلا كلما كان له مكانة هذا هذا الثمن الغالي العظيم الله عز وجل بين أن عليه مسؤولية إذا ترك هذه المسؤولية فهو في الخسارة الأكيدة الخسارة الكبيرة الخسارة التي لا نهاية لها خسارة عظيمة والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أعلى صفات هذا الإنسان أشرف المخلوقات أن يكون عنده صفة العلم وصفة العمل الصالح وهاتين الصفتين لا يستفيد العبد منهما ولا يتحقق مقصدهما إلا بالدعوة إلى الله جل وعلا وحتى يبقى الإنسان ويستمر على هذا الخير وهذه الدعوة لابد أن يصبر فالصبر هو رأس الإيمان فإذا صبر الإنسان وقدم ما عنده من خير من علم خرج من الخسران الذي في أول السورة إن الإنسان لفي خسر لذلك إخواني الكرام مقصد هذا العلم ليس هو فقط العمل المنافقون كانوا يعملون كان عندهم أعمال وكانوا يصلون مع الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر لكن مقصد هذا العلم الشريف أخوان الكرام خشية الله جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء وذاك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقوم الليل يبكي يقول في الحديث الآخر إن أخشاكم لله وأتقاكم لله أنا فكان صلى الله عليه وسلم عنده المنهج الكامل ولذلك جل وعلا قال في كتابه الكريم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فمنهج النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل يا أيها المزمل ومنهجه في النهار الدعوة والسباحة في بحر الناس يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر الخدعة العظيمة أين تكون؟ تكون أن الإنسان ينسى الله جل وعلا يقول علماء الخدعة هي في الوسط ينسى أنه كان ظلوما جهول وينسى أنه هناك موت فينخدع في الحياة الدنيا فالخدعة في الوسط فما ننخدع نتذكر كيف كانت حياة النبي كيف كان جهد النبي كيف كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وهو في وسط شهوته ومع زوجته لا ينسى ربه جل وعلا وكذلك مع أصحابه وهو بينهم يناصرونه ويؤيدونه يقوم بينهم يقول والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا فكانوا يبكون صلى الله رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم فالشاهد إخواني الكرام هذا الدين وهذه الدعوة العظيمة الله جعلها منهج كامل اليوم أكملت لكم دينكم ومقصد هذا الكمال إخواني الكرام كيف يأتي عندنا نحن معرفة الله جل وعلا والرحمة على الخلق لذلك الأنبياء كلهم جاءوا بأمرين عظيمين يا أيها الناس اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وجهوا الخلق واجتهدوا على قلوب الخلق حتى يعرفوا الله جل وعلا خزائن الرحمة عند الله خزائن البركة خزائن الرزق خزائن الهداية خزائن الأولاد خزائن الأموال كلها عند الله جل وعلا ثم بينوا لهم الحقيقة الثانية إذا تريدون من هذه الخزائن تكون حياتكم كحياتنا ليلكم كليلنا نهاركم كنهارنا علمكم كعلمنا ثم تخرجون إلى الخلائق يا أيها الناس يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ألا ليبلغ الشاهد الغائب رحم الله امرئا سمع منا شيئا فبلغه كما سمع فرب مبلغ أوعى من سامع آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم والحمد لله نحن هذه الجماعة عشرة أنفار إخوانكم جاءوا من الكويت لأجل هذا الأمر إحياء هدي النبي صلى الله عليه وسلم علما عملا دعوة عبادة أخلاقا وكذلك نقتبس من نوركم ونزوركم ونستفيد منكم والحمد لله مركز الدعوة في الكويت في صبحان الحمد لله استقبل جماعات من هذه البلاد في السنة الماضية جاءنا ربما ثلاث أو أربع جماعات من درب ومن غير درب وكذلك تأتي من جميع أنحاء العالم والعمل الحمد لله مفتوح والجهد ما شاء الله مسموح به في المساجد وفي الحارات وفي البيوت وإن شاء الله نستظهر نصرتكم وزيارتكم لنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء وكما قال صلى الله عليه وسلم We thank and praise Allah Ta'ala for the ni'mah of Iman and we are not worthy of saying a single word here but for the purpose of our own Islam rectification Our beloved Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam has prophesied that Islam has started in his infancy days in Makkah Mukarrama as a total stranger, not known to the people, and therefore there was stiff opposition. And then Islam will come to a point of high reach in the world, becoming dominant in many, many parts of the world. But Nabi Sallallahu also prophesies that a time will come that once again it will return to the state of being considered a total stranger, a wayfarer, but at that time, when holding on to Islam in its pure and pristine form, as conveyed by Sahaba radiallahu anhu though it may be difficult, Rasulullah also said that it will be like holding on to burning coals, glad tidings for those who hold steadfastly to Islam in its pure form, as conveyed by our beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam and Sahaba radiallahu anhu had most trustworthily conveyed it to the Ummah. And therefore, of paramount importance that we remain as far as with all our weaknesses and shortcomings and many, many sins, that we can adhere to the Islam conveyed by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to Sahaba radiallahu majma'in. There are many, many challenges as far as aqaid, the thought process is concerned, the conveyance of Islam. Present conditions in Turkey are testimony to this, that here we have, that despite the fact that the ummah is so far away from deen and so many weaknesses and sins, in our lifetimes, Allah Ta'ala has blessed us with, we have a leadership there, the leader, the president, as well as the, the, the, the leading party, the, the, the strides that have been made for the benefit of Islam within Turkey, just to put some things into perspective that they have come in, when they had come into power, there's a totally secularist Turkey, where Islam in many, many forms was absolutely not tolerated. The wearing of headscarves in public institutions was totally banned. Teaching Quran to children under the age of 12 was totally banned. Youngsters who would adhere to deen and the masjid would be constantly monitored and many, many other difficult situations. A number of years ago, we had met a senior alim from Turkey, Sheikh Amin Siraj, who is a student amongst the last living students, amongst the remaining students of Allama Zahid al-Kawthari, uh, rahimahullah. Sheikh Amin himself mentioned that he had done hifz of Quran at a time under his father, who was a senior alim of Turkey. When Islam when, when, when the rule in Turkey, secularist Turkey, all the overtures by Ataturk, many, many rules were brought in, the banning of teaching of deen to, to children. Uh, adhan had to be given initially in the Turkish language, banned in the Arabic language. And he says, under circumstances when teaching ch your child Quran was banned and could lead to a life sentence, he says, my father would wake us up, a senior alim, after midnight and in candlelight, we became Hufaz. And eventually when the word did get out, it was for this reason that his father was also put to death, had met his martyrdom and shahada for the very same reason. So alhamdulillah, since they have come into power, many, many strides, teaching of, of, of, of Quran to children, thousands and thousands of masajid have come up, the various works of deen, the effort of dawah, similarly, the mashayikh, people like Sheikh Mahmoud Effendi and many, many others, we can see one sign of this is that those who used to go for Hajj in the earlier years, would notice that only elderly people would come from Turkey, but we go for Umrah, etc. now and see the number of youth and youngsters that have come on to Deen. Similarly, many, many other changes, alhamdulillah, under very trying circumstances in Turkey has taken place under the leadership. Similarly, we find internationally, standing up for the rights of Muslim, the one sole voice, whether it be when Gaza was being bombarded, they have taken a very firm stance. Similarly, the Syrian refugee situation, where Ahl Sunnah wal Jama'ah are being butchered and massacred in probably the worst form of atrocities in the last century at the hands of the enemies of Sahaba and the various Shia forces. They had stood up, the leadership in Turkey, Erdogan had stood up for their support, has opened up his country, has opened up support in the most amazing ways. And therefore when an attempt is made by factions of the, the Gulenists who portray a very moderate form of Islam, just very recently he had said to the New York Times that uh, we, the West should support us because we are presenting a very moderate form of Islam. This was said in the last few weeks. Therefore, paramount importance that we make dua for the protection. There are many, many forces internationally that have connived, cannot tolerate the stand for Islam. We don't say they are perfect. There are many, many mistakes that there may be. But the benefits that have come to deen, similarly for the economy of Turkey itself, itself, many, many changes have come about. And most importantly, for the betterment of the ummah, making an effort to protect the deen of Islam within Turkey in many, many parts of the world. And we, we need to make dua and also for us to hold steadfastly to the tariqah of our akabirin. When the Uthmani Khilafah was facing great danger, then our akabirin, the ulama of Yemen, had made great sacrifices. They may have certain differences, but they would go house to house. The ulama of Yemen making chanda, collecting money for the protection of the Khilafah. I've read in one article that even a meal in Darul Diyoban was forsaken and the money for that was contributed towards the Khilafah. So this worry and concern, the protection of deen for those who are standing up, for the deen of Islam standing up, for the oppressed Muslims in the world. May Allah Ta'ala protect and guide us and them inshallah. Ismail Ako. जमात se milne गए जमात se milne गए वो شاید سے ملاقات کے لیے ہاں، مولانا ابو بکر صاحب اسماعیل آگے بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم Someone came to Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam and asked him some advice. And Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam told him, La تغضب. Such a small advice, but what serious implications. The other day I was in Peter Maritzburg, and uh, one family member of mine, really, his arm is broken in a sling. I'm asking him what happened. He says, road rage. He overtook somebody, his fault, but the guy stopped and gave him up, gave him a beating. So this is the life today. Everybody is taking it out in frustration and in violence. Violence, violence, how much of violence we have in our country. And Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam's advice was, As ulama and tulab is one example is coming to mind of Abu Hanifa rahimahullah. And we know this example, but a reminder, وَذَكِرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ Where Abu Hanifa rahimahullah had a full day. It wasn't that he was uh, an imam of a masjid where he had time to rest, but he had a full day. Uh, his day was something like this. Uh, it would begin, let's just say from Asr. From Asr to Maghrib, he would be there for the questions of people. After Maghrib, he would continue with these questions and would have durus. After Isha, we know the famous incident of Abu Hanifa rahimahullah when he passed that woman who said that, hey, that, that man there, he makes his Fajr Salah with his Isha wudu. So he said that if people think of me like this and I'm not like this, so let me inculcate this into my life. And then from then, he really did not sleep from Isha to Fajr. And after Fajr Salah, he had a dars of Quran. And after this dars of Quran, he used to go out and do business because he would earn. And after Dhuhr Salah, he used to sleep. So his sleeping time was from Dhuhr to Asr. So somebody wanted to really, really test Abu Hanifa rahimahullah to the extent that uh, it was a, a, story behind it, but we are going to look at the tolerance level of Abu Hanifa rahimahullah. Allah grant him the highest stages. So this person says, I'm going to come right. And he goes to Abu Hanifa's house, rahimahullah, and he does this after Dhuhr Salah, when it's ma'roof in the town, that this is the time that Abu Hanifa rahimahullah is going to go to bed. And Imam Abu Hanifa rahimahullah goes upstairs. He lived on the first story, so he walk up. Elderly man goes upstairs, ready to sleep. If one of us didn't sleep for 17 hours, 18 hours, you're waiting for that sleep. you know, nothing is sweeter than the sleep. And he goes, takes off his garment and he jumps onto the bed and then knock on the door. He doesn't send somebody down, he goes down himself. Slowly he walks down the stairs, and he comes down. When he comes down, he opens the door and he sees the gentleman there. He says, What can, Assalamu alaikum, what can I do for you? He says, Ya Shaykhana, I wanted to ask you a question. Now, after Asr, if you came to the masjid, it's ma'roof that you can ask any question you want. And if this follow, flowed over, it's after Maghrib. But nothing, he didn't leave people to say that don't ask questions or the bank closes. You ask, but there's a time for it. So we said, uh, okay, never mind. He didn't reprimand him at all. What's your question? Ah, I forgot. He said, okay, no problem. Assalamu alaikum, Allah Hafiz. He closes the door, goes upstairs. Slowly goes back upstairs. Barely gets to his room, takes off his garment again, and the door knocks. He comes back down. Can you imagine what anger would we be showing up to now? Oh, by this stage. He comes downstairs again. And he sees the same person there. When he sees this very same person, they ask him, okay, you remember the question? He says, gee, Imam Sahib. Ah, but I forgot again. Imam Sahib says, okay, no problem. Closes the door and walks up. Just stop and think, what would have happened to us up until now? He walks upstairs, goes up, says, okay, never mind. Also, almost gets into bed, and he does it a third time. Imam Sahib comes down, walks all the way downstairs, opens the door and finds the same person. Me and you will already be fighting with the person. We'll be thinking, yeah, let it be the same person. Let me now show him what's 2 plus 2. Opens the door. Gee, did you remember the question? Gee, I remember the question. Now, if he didn't get angry up until now because of the hilm and tolerance levels Allah gave him, listen to the question. He says, Imam Sahib, tell me, with all respect to Mullah Sahib that's here, he asks, is feces, baraz, sweet or bitter? My Imam Sahib is looking at him. But he, subhanAllah, Allah Ta'ala gave him, look at the stages Allah Ta'ala gave him. Up until now, 1,200 years later, 300 years later, we are following his Madhab's his teachings. What kind of stages he must have? Allah Ta'ala really chose him. He answers, without batting an eyelid, it's sweet if it is fresh, and it's bitter if it is stale. Says, yeah. So you ate it. You tasted it. Abu Hanifa again. He says, no. One doesn't have to taste something to know it. One has to use his intelligence. One sees the flies sit on fresh feces and abstain from the stale one. After all of this, the man apologized and he went on. But what we learning from it? We learning from it is that we don't get angry for nothing. So what? Another occasion, Abu Hanifa rahimah was walking on the street. Because, look, we look at our times today. Everybody speaks against ulama. Imam Abu Hanifa being the greatest alim, the jealousy, even in his time. So there is some people that somehow or the other like another sheikh and don't like Imam Abu Hanifa. And their tolerance levels are not high. So one day he's walking next to Imam Abu Hanifa and he starts talking against him and physically assaulting him verbally. So Abu Hanifa listens, doesn't say one word, keeps on walking. Keeps on walking. They come to the end of the street. Imam Abu Hanifa Rahimullah's house is on the right, his house on the left. Now, from the same town, small people, small town, they know each other. So he stops, and the first time he says something, not as, not on retaliation of whatever words were said, but listen to Bajan, you have been abusing me and been scolding me. If I take a right turn to my house and you were to follow me, this is going to cause you inconvenience. I'll stop here, continue until you finish, then you go left to your house and I go right to my house. This is what made men. Allah has given us the same advice. This La Taghdab was not for Abu Hanifa rahimullah only. It was for us and for the Sahaba and for all of us to come. And this La Taghdab was that we don't get angry for ourselves. We can get angry for the deen of Allah. This is why the anger is there. When the maharim of Allah subhanahu wa ta'ala are violated. I'm going to stop here and say, Allah ta'ala give us tawfiq. Allah ta'ala give me first tawfiq to implement this. And to really understand that no matter what people say, it has no benefit, plus or minus. Yes, it'll have a plus because it's riba and we're getting benefits. But for us to do it, really, really, really, Allah give us tawfiq to abstain and to be people of calmness and waqar and tranquility.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 نہیں ہے اور توقع اللہ ختم ہوتا جا رہا ہے تو پہلے یہی ہوتا تھا آج کل بھی جو حالات کنٹرول ہیں یہ بھی انہیں علماء کا رونا دونا اسی وجہ سے الحمد حالات کچھ بہتر ہو رہے ہیں تو اس وقت امت مسلمہ بہت کا شکار ہے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ پر رحم فرمائے اور حالات کو صحیح کر دیں خاص کر ترکیہ اور عالم اسلام کے جو حالات ہیں اللہ حرمین شریفین کے اور ہر جگہ مسلمانوں کی مدد و نصرت فرمائیں تو پہلے حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار پیش کروں گا اس میں بھی ہمیں شاعر نے اسی طرف توجہ دلائی کہ جو بھی مانگنا ہے وہ اللہ سے مانگنا ہے اور اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے درود شریف پڑھ لیں کس سے مانگے کہاں جا کس سے کہیں کس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے سب کا آقا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے سب کا آقا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے کون مقبول ہے کون مردوت ہے بے خبر کیا خبر تجھ کو وہ کون ہے کون مقبول ہے کون مردود ہے بے خبر کیا خبر تجھ کو وہ کون ہے جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھڑا کون ہے سب کا آقا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقصوم کی کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقصوم کی رزق پر کس کے پلتے ہیں شاہوں گدا رزق پر کس کے پلتے ہیں شاہوں گدا مسندار بز میں آتا کون ہے رزق پر کس کے پلتے ہیں شاہوں گدا مسن بز میں آتا کون ہے کس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعین و صحابہ پہ جب آ پڑی انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعین و صحابہ پہ جب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 محفل سجاؤں گا میں ہوں غلام شفیع امم جان لو ہوں غلام شفیع الامم جان لو اس کا پیغام دل میں بساؤں گا میں اس کا پیغام دل میں بساؤں گا میں جب دیا رے محمد میں جاؤں گا میں داستان محبت سناؤں گا میں عشق سرکار ہے بس متا ہے گھر عشق سرکار ہے بس متا ہے گھر اس کو سینے سے پہ ہم لگاؤں گا میں ہوں محمد کی چوکٹ خدا کا حضور ہو محمد کی چوکٹ خدا کا حضور کا سمندر بہاؤں گا میں آنسو کا سمندر بہاؤں گا میں میرے آقا سراپا محبت ہے تو میرے آقا سراپا محبت ہے تو تیری خط میں نبوت کو گاؤں گا میں جب دیا رے میں جاؤں گا میں داستان محبت سناؤں گا میں جی رہا ہوں شفاعت کی امید پر جی رہا ہوں شفاعت کی امید پر بار عصیان کیسے اٹھاؤں گا میں جن کے پوروں سے چشمے نکلتے رہے جن کے پوروں سے چشمے نکلتے رہے ان کا احسان کیسے بلاؤں گا میں جب دیا رے محمد میں جاؤں گا میں داستان محبت سناؤں گا میں عمر پر جو دفاع صحابہ کرے عمر پر جو دفاع صحابہ کرے ان کی آمد پہ پل کے بچھاؤں گ میں محشر میں میری یقینی ہے گر عید محشر میں میری یقینی ہے کہہ دے آقا رضا کو بلاؤں گا میں کہہ دے آقا رضا کو بلاؤں گا میں جب دیار محمد میں جاؤں گا میں داستان محبت سناؤں گا میں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 لوگ سلاسل اربا میں ہیں لیکن چشتیت غالب ہے چشتیت کا کام ہے گانا بجانا جہاں رہے گائے بجاتے رہے مجھے یاد آ گیا واقعہ مولانا عبد السبحان صاحب کے صاحبزادے مولانا عبد المنان صاحب دہلوی میواتی اپنے زمانے میں ہندوستان میں سب سے بڑے ادیب اور سب سے بڑے شاعر تھے یہ صاحب قاموس الجدید جو ہیں ان کو بھی الستاد کے خطاب کیا کرتے تھے ایک مرتبہ وہ حضرت رائے پوری شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری سے بیٹھ تھی ان کے انتقال کے بعد حضرت ایک مرتبہ تشریف لائے تو خدام جو ہوتے تھے ان سے اشعار سننے کے لیے ناطے سننے کے لیے دیوانہ ہو جاتے تھے حضرت تھے ادھر چارپائی پہ تھے اور وہ آ کے ادھر کنارے پہ بیٹھ گئے آپ لوگوں میں سے کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا جب وہ ذکر کرتے تھے تو ان کے ذکر کی صدا کا طریقہ ہی الگ تھا اور پھر اس طرح کا ہوتا تھا کہ بسا اوقات مجمع جو ذکر کرتا ہوتا تھا ساکت ہو جاتا تھا اور خاص طور سے اللہ ہو اللہ اس پہ جو ضرب مارتے تھے میں بھی مارتا لیکن میں ہارٹ کا مریض ہوں مار نہیں سکتا تو اتنا زور کا مارتے تھے کہ پوری مجلس سناٹے میں آ جاتا ایک مرتبہ وہی وہ بیٹھے ہوئے تھے مولانا عبد الرحیم صاحب مطالعہ رحمت اللہ علیہ وہ بہت کریتے تھے ان کو کچھ سنا دیجیے کچھ سنا دیجیے کچھ سنا دیجیے وہ بھی متوالے ہو جاتے تھے خوب پڑھتے تھے تو بیٹھے ہوئے تھے ادھر ذکر کر رہے تھے تو یہ پہنچ گئے کہا کچھ سنا دیجیے تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت شیخ سامنے بیٹھے ہیں یار رہنے دو تو اس وقت مولانا ہارون صاحب ابن مولانا یوسف صاحب ابن مولانا یا صاحب نور اللہ مرقد زندہ تھے وہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے ان کا دستور ہوتا تھا نانا تھے حضرت شیخ آتے تھے تو سرہانا جو ہے قبل نائیں طرف یعنی اتر طرف پائیں شیخ کی طرف اس طرح کر کے سو جاتے یہ مولی صاحب صاحب جو ہیں ابھی یہ میرے گیت کے کھلائے ہوئے بچے تمہارا چھوٹے تھے یہ کہیں سے ڈھونڈتا ہوا آتا سینے پہ سو جاتا ہے دو دو تین تین گھنٹہ سوئے ہوئے ہیں ہر شیخ ہر ایک ایک منٹ پہ جو ہے مولانا وہ دیکھتے نانا نواسی کی بات ہے وہ توجہ ڈالتے وہ دیکھتے اور پاؤں ادھر کر کے اسی وجہ سے سوتے تھے کہ شیخ کی نگاہ جو ہے ہمارے چہرے پہ پڑا کرے گی تو مولانا وہاں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے مولانا ہارون صاحب نے مولانا کو دیا کہ جب اتنے کہہ رہے ہیں تو سنا نہ دیجیے میں شاید ہوتا تھا اب تک کتنا سنا چکا ہوتا تو حضرت شیخ الدسر نے سن لیا فرمایا ارے ملی عبد المنان سنا دے ہم لوگ چشتی ہیں ہم لوگ تو گانے بجانے والے ہی ہیں اس مجھے ابھی یاد آ گیا ہے میں نے کہا کہ حضرت کا یہ جملہ مجھے یاد ہے تو بہر عالم نے بہت سنایا بہت سنایا کرتے تھے بہت سنایا کرتے تھے خود حضرت کے اوپر میں نے پہلے مجلس میں عرض کیا تھا جلال اور جمال کا غلبہ ہوتا تھا جب جمال کا غلبہ ہوتا تو اس کی شکلیں آتی تھی جلال کا غلبہ ہوتا تو اس کی شکلیں آتی تھی جمال میں جب آتے تھے بہت روتے تھے بہت روتے تھے اور چونکہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ حضرت گنگو ہی رحمت اللہ علیہ کے گود سے پلے ہوئے آئے تھے اور سارے اکابر کی شفقتیں اٹھائی تھی اور والد چونکہ حضرت گنگوئی کے خادم خاص اور بڑھاپے کی لاٹھی اس وجہ سے جب حضرت گنگوہی کے انتقال کے بعد وہاں سے سہارنپور حضرت مانا یحییٰ صاحب آ گئے تو حضرت تھانوی بھی اکثر آیا کرتے تھے جب تشریف لاتے تو ملاقاتیں ہوتی اور ہر شیخ کی والدہ کے ہاتھ کا ماش کی ڈال جو ہے وہ تھانوی کو بڑی پسند ہوتی تو ہمیشہ جو ہے وہ پکا کے حوالے کر دیا جاتا حتیٰ حضرت مولانا یاہیا صاحب کے انتقال کے بعد بھی حضرت شیخ نے معمول رکھا کوئی نہ کوئی تلاش کرتے رہتے اگر ہر ہفتے کے اندر ہر روز کوئی جانے والا ملتا تو بکوا کے جب تک والدہ زندہ رہے وہ بھیجتے رہتے تھے بہرحال تو اس وقت اکابر کا جم گھٹا چاروں طرف پھیلا ہوا تھا اور جب سارے اٹھ گئے تو شیخ بڑی بڑی روتے تھے اور یہ شیر پڑھا کرتے تھے عجیب خوب روتی خوب روتی خوب روتی کہ چمن کے تخت پر جس دم شہی گل کا تجمل تھا چمن کے تخت پر جس دم شہی گل کا تجمل تھا مراد ہوتے تھے حضرت گنگوہی نور اللہ مرک سب سے بڑے تو وہی تھے کہ چمن کے تخت پر جس دم شہی گل کا تجمل تھا ہزاروں بلبلے تھی باغ میں ایک شور تھا گل تھا ہزاروں بلبلے تھی باغ میں ایک شور تھا گل تھا ہر جگہ ذکر کی سدائیں یہاں تک کہ آپ نے پڑھا ہوگا مولانا علی میاں صاحب نے اللہ مرکز نے رائے پوری کے سوانے میں تحریر فرما دیا ہے کہ بے تحاش اہل قلوب آئے ہیں جب وہ رائے پور پہنچے ہیں تو انہوں نے شہادت دی ہے کہ اس بات کے آم کے ایک ایک پتے سے ذکر کی صدا آ رہی ہے بہرحال وقت تھا اہل قلوب کا چمن کے تخت پر جس دم شہے گل کا تجمل تھا ہزاروں بلبلے تھی باغ میں ایک شور تھا گل تھا اجبائے دن خزاں کے کچھ نہ تھا جزخار گلشن کے گلشن میں جبائے دن خزاں کے کچھ نہ تھا جز خار گلشن میں خار اپنے کو کہتے تھے پردھر کا زمانہ آیا تو سارے اہل اللہ چلے گئے لائن سے سارے چلے گئے سب خالی ہو گیا اب بتاتا باغ مارو رو یہاں گنچا یہاں گل تھا اور خوب خوب روتے بتاتا باغ مارو رو یہاں گنچا یہاں گل تھا یہ تو جمال والی کیفیت تھی محبت میں یہ سب کرتے تھے لیکن پھر مجلسیں ہوتی زیادہ مجمع ہوتا دیہاتیوں کا جمعہ کے دن تو ہم لوگ نہانے لگتے دو تین چار آدمی ہوتے تھے غسل دیتے کچے گھر میں تو دو تین اشار بڑی پڑھا کرتے تھے کہ میرا ایک کھیل خلقت نے بنایا تماشے کو بھی تو میرے نہ آیا کسی نے پوچھا نہیں کہ حضرت تو میرے یا کون مراد ہے اور ایک پڑھتے اور فرماتے کہ بلا وجہ یہ دیہاتی ہمیں گھیرے رہتا ہے نہ شگوف نہ برگم نہ نہ نہ سمر دارم آپ لوگ پڑھتا ہوں تو سمجھ جاتے ہیں شگوف ام نہ برگم نہ سمر نہ سایہ دارم ارے نہ کلی ہوں نہ پتا ہوں جو کسی مصرف کا ہوں نہ سگوف نہ برگم نہ سمر نہ سایہ دارم مورا رتم کے دہ بچے کار کشت مارا پڑھا کرتے تھے یہ حضرت کی باتیں ہیں بڑوں کی باتیں ہیں اور انہوں نے نعت سنایا تھے اوپر ذرا تھا ہمیں بھی چشتیت غالب ہوئی دو تین ہم نے بھی سنا دیا اللہ معاف کرے ہمارے حضرت بھی معاف تو بہرحال حضرت کی باتیں تو بہت ہے بہت ہے ہم نے دیکھا ہے حضرت کو اور حضرت کا تقوا حضرت کی للہیت حضرت کی عنابت یہ سب بزرگوں کے اثرات تھے کہ حضرت قدثر جب اپنے کتب خانے میں مطالعہ میں لگتے تھے تو کوئی نہیں پر مار سکتا تھا مولانا سیر الدین صاحب ہمت کر کے جاتے کہ فنا آیا ہے مسافہ کرنا چاہتا ہے تو حضرت نے اگر سب ہلکا سا ہلا دیا تو ان کو بلا دیا انہوں نے مسافہ کر لیا آجی یوں بخار نہ آیا کرے وہ سہارنپوری زبان ہے کہ بخار ایسے نہیں آیا کرتا کہ اپنوں سے بھی بات نہیں کرتے بھائی میں فارغ نہیں زہر میں مل لینا کھانے پہ مل لینا اس طرح حضرت شیخ روحی ایک بھائی ایک بہن بہن بڑی تھی نام ان کا عائشہ ان کی شادی بھی کانتلا میں ہوئی مولانا داؤد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تقسیم میں یہ سب چلے گئے تھے اے بٹا بات وہاں ان کی اولادیں اور نرینہ ہوں گی لیکن لڑکی ایک ہی ہوئی تو حضرت شیخ الدرو نے وہاں پیغام بھیج کے بلایا اور ہمارے حضرت مفتی یحییٰ صاحب اصلی سید ہیں ان سے شادی کی اپنے بھانجی کی اور ان سے مولانا سلمان صاحب مفتی خالد ملی محمد یہ سب آئے بہرحال اپنے میں رشتہ کیا بہن دیکھا کرتی تھی کہ بھائی ہمارا کتاب کا کیڑا ہے تو بہرحال انہی باپوں کی بیٹیاں تھیں جس باپ کا جو مقام تھا وہ تو آپ کا کہا جائے تو کھانا جو کچھ ہوتا وہ لے لیتی پلیٹ میں اور لے کے پہنچ جاتی اوپر حضرت کے اوپر کے کتب خانے کو ہم نے بھی دیکھا ہے بیٹھا نہیں ہوں حضرت جہاں بیٹھے ہوئے ہیں بس وہی جگہ تھی باقی کتابوں سے سب نیچے اوپر الماریاں سب چاروں طرف بھری ہوتی تھی کہ کوئی آ کے بیٹھنا چاہے تو نہیں بیٹھ سکتا تھا آ کے وہی دروازے پہ تھے کھڑے کھڑے جو کچھ کہنا ہو کہ مسافہ کر لے جاؤ بھائی لیکن بہن نے جب دیکھا تو حضرت قدر کو کھلانے کے لیے چکر میں پڑی میرا بھائی کتابوں میں اتنا مگن ہوتا ہے کہ صبح صبح کر دیتا ہے ہمارے مقررین نے بتایا ہے کہ حضرت امام صاحب کا معاملہ تو شیخ بھی جب اخیر میں آئے تو ہم لوگوں کو خاص لوگوں کو سنایا کرتے تھے پہلے ہمارا بھی زمانہ گزر گیا کہ عشاء کی وضو سے فجر پڑھ لیا کرتے تھے وہ تو ویسے ہی گویا کہ چلتے پھرتے سنا رہے ہیں لیکن یہ تو معمول بہت تھا کا کہ بیٹھے کتابوں کے لیے تو اس سے پہلے وہی ہم شیرہ کھانا لے کے آ جاتی تھی اور ایک جگہ تھوڑا تھا چند کتابوں کو ادھر ادھر کر کے بیٹھ گئی اور اس کے بعد لکما منہ میں ڈالتے رہتی تھی چاہے روٹی ہو چاہے چاول ہو پلاؤ کھلاتی رہتی کھلاتی رہتی کھلاتی رہتی ہے شیخ اپنا کتاب چاہے مطالعہ ہو یا لکھنا ہو اس میں لگے رہتے تھے شیخ کو یہ بھی پتا نہیں ہوتا کہ کون کبھی جو ہے نظر اٹھا لیا تو اچھا باجی آپ ہیں ہو گیا اور کچھ نہیں اور باجی بھی مگن تھی اپنے بھائی میں کہ اللہ نے ان کو ایسا بھائی دیا تھا کھلاتی رہی کھلاتی رہی ہے سنا کرتے تھے کہ جب ان کی شادی ہو گئی تو باہر وہ اپنا چلی گئی تو پھر کوئی کھلانے والا بھی نہیں رہا تو رات بھر بھوکے اپنا کرتے رہتے تھے صبح ہم نے اپنے زمانے کے اندر شیخ کو جو ہے چائے پلایا ہے تو چار پانچ رنگ کی مقدی چیزیں ہوتی تھی وہ ڈالا کرتے تھے اور پھر اسی کے اندر دودھ پیالی ذرا بڑی ہوتی تھی جیسے آپ کے یہاں ہوتی ہے پیالیاں کپ بس وہی ایک کپ حضرت پیتے تھے اور کچھ کھاتے نہیں تھے اتنا مجاہدہ کیا ہے شیخ نے تب جا کے شیخ الحدیث بنے ہیں ہم لوگ کیا ہے ہم لوگوں کو تو مال چاہیے اگر مال میں تھوڑی سی کمی ہو جائے تو شکوا شکایت ہمارے ہندوستان میں تو اشتراک طلبہ کرتے ہیں آپ لوگوں نے سنا ہوگا یہاں کا ماحول تو نیا ہے الحمد بچے ہوئے اللہ تعالیٰ ان طلباء کرام سے مدارس کی اور علماء کی حفاظت فرمائے کہ ایسی نوبت نہ آگے تو بہرحال حضرت نے بڑی محنت کی ہے بڑی محنت کی ہے اخیر میں جب کم ہو جاتا تھا مثلا شیخ یہی سنایا کرتے تھے ابے پیارے کر لو کر لو ہمیں تو میرے شیخ نے نہیں کرنے دیا حضرت کیا کرنے نہیں دیا حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سے پوچھتے کہ حضرت کوئی ذکر و شغل مجھے ہی بتا دے تو فرماتے جا جا کچھ نہیں کتابوں میں لگا ہوا ہے کافی تو حضرت نے ابتدائی سے تصنیف و تعلیم کو سنبھال لیا اور حضرت کی کتاب بزل المجہود فی حل ابی داود یہ سب شیخی کی نہ لکھی ہوئی ہے جتنے مواد تلاش کرنے ہو اکیلے تلاش کرتے حضرت کو سناتے حضرت کا ہاں وہ لکھ لیا جاتا اور پھر اس کے بعد جو چلا ہے سلسلہ تو ماشاء اللہ شیخ کی کتابیں تو بہت ہے آپ لوگ سنتے بھی ہوں گے جانتے بھی ہوں گے حضرت نے اس پہ بڑی محنت کی حضرت ایک مرتبہ فرمایا بھی تھا یہ سمجھیے کہ ایک راز ہے کہ ملی صاحب یہ حضرت شیخ کے شیخ حضرت مولانا خلی اللہ نے فرمایا تھا ملی صاحب ایک ذکر شکل میں تم گے جو لائن نہ رہو اللہ اعلی درجے پہ تمہیں پہنچا دے گا جاؤ یعنی شیخ نے بھی ویسے ہی گویا کہ ٹال دیا کہہ گئے بات تو سنایا کرتے تھے یہ ہم خاص لوگوں کو سناتے تھے عمومی لوگوں کو نہیں کہ حضرت کو دوسرے نے فرمایا تھا لیکن ہم تو ناکارے رہ گئے فنا رہ گئے روتے تھے بہت تھے آخر عمر میں حضرت کا رونا بہت ہوتا تھا رونے میں آواز نہیں نکلتی تھی وہ ہم لوگ سمجھتے تھے پیٹ جو ہے کودتا تھا اس طرح بس سمجھتے تھے ہم لوگ کہ رو رہے ہیں برمیاں ہم لوگ تو جوان تھے ہم لوگوں کو کیا رونا آتا کسی چیز میں حضرت قدسر نے اپنی زندگی بڑی ہر لائن سے بڑی اچھی طرح گزاری ظاہر داری میں حضرت ہدیہ نہیں لیا کرتے تھے ایک قصہ سنا جو اس کا بھی مراد آباد پیتل کے برتنوں کا کام ہوتا ہے ابھی بھی ہے اب تو اسٹیل چل گیا پہلے زمانے میں پیتل کا برتن ہر چیز ملتا تھا وہاں کا ایک آدمی آیا ہم لوگ تھے وہیں آیا اوپر چڑھ گیا اوپر چڑھ کے سلام کیا مسافہ کیا اور چار پائی کے ادھر کنارے پر نیچے بیٹھ گیا بیٹھا رہا حضرت خطوط لکھواتے رہے یا کتاب لکھواتے رہے کتاب کوئی لکھواتے تھے خاص مبحث ہوتا تھا تو مولانا یونس صاحب شیخ العدیز جو ابھی ہے وہ شریک ہوتے تھے نہیں تو مولانا عقل صاحب ہمارا سلمان صاحب یہ دو لکھنے والے میں ہوتے تھے تلاش کرنے کے لیے کسی سے بھی کہتے ذرا بھائی یہ فلاں کتاب میں یہ موضوع تلاش کرو تو تو اوروں سے تو اتنا ملتا نہیں تھا مولانا لوگ جو ہیں جلدی تلاش کر لیتے تھے یہ لوگ اہل علم تھے وہ شخص آیا بیٹھا رہا بیٹھنے کے تھوڑی دیر کے بعد کھڑا ہوا گیا اور پھر سلام کر کے مسافہ کیا حضرت سے کرنے کے بعد کہتا ہے حضرت مجھے یہ داغ ہے اس پہ دم کر دیں اور دعا فرما دیں داغ اس کے ادھر کہیں تھا اس طرف ہاتھ کی طرف اس نے کھولا تو ہم لوگوں نے سمجھا کہ اس کو کوڑ کا مرض ہے تو منہ سے کہہ بھی دیا کہ حضرت یہ بڑا مرض ہے حضرت نے تھوک دیا تو اس نے کہا کہ حضرت اور جگہ بھی ہے کھڑا ہو گیا اس نے کرتا اٹھایا اور پشت کے اوپر اس کی اتنا بڑا داغ کی طرح تھا اس پہ بھی حضرت نے تھوک دیا یہ بزرگوں کی باتیں ہیں حضرت نے فرمایا کہ سور و فاتحہ پڑھ کر انگلی پہ تھوک لگا کر اس پہ لگا لینا تھوک لگا کر اس پہ لگا لینا ہو گیا چلا گیا دو چار پانچ مہینہ کا کتنا انداز تو نہیں ہے لیکن پانچ چھ مہینہ کے بعد آیا تو ایک ہاتھ میں پتلا تھا کیس کے وہ ہاتھ میں شنتا لے کے چلتے ہیں لوگ سفروں میں پتلا سا تھا وہ آیا حضرت کے پاؤں کی طرف قدموں کی طرف چار پائی پہ رکھ کر مسافہ کیا اور حضرت سے خیریت پوچھی پھر بیٹھ گیا لکھواتے رہے اس میں کہاں سے آئے بھائی تو جی میں مراد آباد سے آیا ذرا میں الفاظ بولنے میں سہارنپوری طرف کے جملے بول دیتا ہوں آپ لوگ سمجھیے گا اس کو جی میں وہاں سے آیا کیا کہو فرمایا تو دعا کے لیے آیا زیارت کے لیے آیا اچھا بہت اچھا بیٹھ بیٹھا رہا بیٹھے بیٹھے بیٹھے بیٹھے اٹھ کے چل دیا تو کسی خادم نے دیکھ لیا تو کہا بھائی تمہارا وہ سوٹ گیا تو کہتا ہے یہ حضرت کے لیے فرمایا کیا ہے یہ کیا ہے حضرت کے لیے تو آیا اور کھولا تو پورا جو ہے سو والی گڈیوں سے بھرا ہوا تھا پورا مکمل بس بند کر دیا پھر چھوڑ کے جانے لگا تو حضرت چار پائی پہ ہے اور نیچے جو ہے اونچا سا دگا بنا ہوا ہے اور اس کے نیچے جو ہے نیچی زمین ہے اٹھا لے جا تو پھر چھوڑ کے چلنے لگا تو حضرت نے پاؤں سے یوں مار دیا جب یوں مارا تو چار پائی سے نیچے ڈگے پہ گرا اور دگے سے پھر نیچے گرا نیچے پھسل کے وہ دروازے تک چلا گیا اب تو یہ سمجھ گیا کہ نہیں لیں گے وہ اٹھایا چلا گیا حضرت کی بے خودی اتنی ہوتی تھی لے کے چلا گیا بڑا ہوشیار آدمی تھا بعد میں معلوم ہوا کہ یہ تو بہت بڑا تاجر ہے اور اس کے مال یورپ میں سپلائی ہوتے ہیں یہ انڈیا میں نہیں سپلائی کرتا شام کو جو ہے چار ڈبے مٹھائی کے لے کے آیا حضرت کو پیش کیا تو حضرت کے یہاں پھل فروٹ مٹھائیاں جو ہے اس پہ انکار نہیں ہوتا تھا لیتے تھے اخیر زمانے میں حضرت کے یہاں ذمہ دار میں بنا دیا گیا تھا حضرت نواس نواسی حضرت کے یہ قدر قدر بہت زیادہ تھے بھائی آیا کرے نجیب اللہ کو دے دیا کرو تو میں دیا لیا کرتا تھا خیر مٹھائی کے ڈبے آئے تو کسی نے وہ دیکھا تو حضرت نے فرمایا یہ پکڑ لو تو لے لیا لے جا کے مجھے ہاتھ میں پکڑایا میں لے جا کے کمرے میں رکھایا رکھ کے آ کے اپنا بیٹھ گیا تھوڑی دیر کے بعد حضرت شیخ کے ایک داماد ہے حکیم الیاس صاحب ان کے لڑکے ہیں ملی شاہی تو جو آئے تو حضرت جو بات کرنی ہوگی اپنا آہستہ سے کان کے پاس کر لیا تو حضرت نے فرمایا نجیب اللہ آیا وہ مٹھائی کے ڈبے جو آئے ہیں ایک ڈبا حکیم جی کو دے دے میں لے آیا لے آ کے دے دیا حکیم جی تو لے کے چلے گئے اور تقریباً ایک گھنٹہ سے بھی کم مدت میں آدھا پون گھنٹے میں واپس آئے اور مٹھائی کا ڈبا لیے ہوئے حضرت کو کچھ کان میں کہا وہ ڈبا دے دیا حضرت نے اس کو اپنے بغل میں رکھ لیا کام کروا رہے تھے کرواتے رہے اس کے بعد حضرت اپنے کھولنا چاہ رہے تھے تو کھلا نہیں کسی نے اس کو کھول دیا تو حضرت نے اس کا ڈھکن اٹھایا دیکھ لیا ڈھکن ڈال دیا مجھے آواز دیا نجیب اللہ ادھر یہ کون لایا ہے مٹھائی کا ڈبا کہ حضرت ذہن میں تو نہیں ہے پتا نہیں یہ پرانے ڈبے ہیں یہ آج کے ڈبے ہیں کس وقت کے ڈبے ہیں تو اس طرح کے اور ڈبے ہیں میں نے کہا جی ہے تو لے کے آ تو دیکھا تو تین ڈبے اور وہاں پڑے ہوئے تھے تینوں میں لے کے آیا تو حضرت نے اپنے بغل میں ہی رکھوا لیا گاؤں تکیا لگا ہوا تھا ادھر جو ہے کے لکھوا رہے تھے خط یا کتاب کیا تھی وہ یاد نہیں فرمایا کھول تو میں نے کھولا حضرت سارے نوٹ پڑے ہوئے ہیں اچھا دوسرا کھول تیسرا کھول تینوں کھولا تو تینوں میں نوٹ پڑے ہوئے ہیں میں نے کہا حضرت سارے نوٹ ہیں اچھا اچھا کوئی ہوشیار کا کام ہے یہ اس کے بعد پھر مجھے سو پرسینٹ شک ہو گیا کہ وہی بڈھا لا کے دیا ہے اس طرح نہیں قبول کیا حضرت نے تو اس طرح لا کے اس نے حرکت کی ہے لیکن حضرت نے پوچھا خیال ہے حضرت نہیں یاد یاد کچھ نہیں ہے چونکہ ہم لوگ کام کرتے اڑتے تھے تو تھوڑا تھا بے تکلفوں کی طرف بول دیتے تھے حضرت خیال نہیں ہے کون لایا کون نہیں اب اتنے ڈبے پڑے ہیں کون اس کو یاد رکھتا ہے فلاں صاحب لائے کہ فلاں صاحب لائے بہرحال پھر حکیم کو بلوایا تھا ایک ڈبے ان کو دیے کہ فلاں جو چھپ رہی ہے اس میں لگا دیا اس طرح یعنی حضرت کے ہاں اس سلسلے میں بڑی بھی شاید میں آپ لوگوں کو سنا دیا ہوں کہ حضرت جب یہاں بلانے کے لیے مولانا یوسف تتلا پہنچے ہیں تو چار پانچ شرطیں لی تھی حضرت نے ان سے نمبر ایک میں اپنا اور اپنے خادموں کا ٹکٹ میں دوں گا اپنا تو ہم چار کا ٹکٹ شیخ نے دیا اپنا ابو الحسن کا میرا ابو الحسن کی بیوی کا چار کے ٹکٹ دیا وہاں چلوں گا تو کسی کا اریا قبول نہیں کروں گا اس میں پابندی ہوئی ایک نیا پیسہ کسی نے نہیں لیا نمبر تین خانقاہیں قائم کرنی ہوگی ذکر کی چالیس قائم کرنی ہوگی اسی کی بنیاد پہ میں چل رہا ہوں اور روزے سے بھی یہی اجازت ہوئی تھی کہ جاؤ خان کہیں کام کرو تفصیلات ہے خبر لانے والا ہوں بڑی کام کا بڑی کام کام کا بہرحال اور چوتھی شرط تھی یہ سب دیوبند سے دارالعلوم سے اور گجرات کے مدرسوں کے پڑھ کے مولوی سب گئے ہیں سن رہا ہوں کہ کوئی مدرسہ نہیں بنا رہا ہے تو باہر تحریک ان لوگوں نے مولانا رفیع صاحب نے دوسروں نے شروع کر دی تھی اس کے بعد تشریف لائے تو ماشاء اللہ خانقاہیں بھی قائم کر دی اور مدارس کی بنیادیں بھی مسجدوں کی بنیادیں بھی اب تو ماشاء اللہ میں آیا ہوں چھتیس سینتیس سال کے بعد حضرت تو مدرسے لائن سے پڑے ہوئے ہیں الحمد للہ الحمد للہ اللہ مسجد فضل اور بخاری تک کی تعلیم ہو رہی ہے اور اس وقت میں سوچتا ہوں کہ دنیا کے حالات میں ہمارے ہندوستان اور پاکستان والے جو ویزا نہیں دے رہے ہیں پڑھنے والے طلبہ کو اگر نہ دیتے تو یہ طلبہ کہاں پڑھنے جاتے وہ بڑی میاں کو پہلے ہی کشف کشک ہو گیا تھا کہ مدرسہ قائم کرواؤ نہیں تو یہ سب جاہل رہ جائیں گے بہرحال قصے تو بہت ہے وقت کافی ہو چکا بس جو قدر میں عرض کر سکا حضرت سے معذرت کے ساتھ رخصت ہوتا ہوں پھر آئندہ انشاءاللہ موقع ملا ابھی ایک اتوار میرا اور ہے پیر کے دن میں یہاں سے جاؤں گا إن شاء الله अल्लाह ताला मौका देगा तो फिर ऐसे ही झगड़े झुगड़े की बातें अर्ज कर दूंगा अल्लाह अपने ہم علینا الا البلاغ اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم اغفر للكفرة واليهود والنصارى والمجوس والمشركين اللهم شتت شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم اهلهم جلهم اللهم اهلك مالهم اللهم دمر ديارهم اللهم خالف بين كلمتهم اللهم صب العذاب من فوقهم وزلزل الاقدام من تحتهم اللهم انزل عليهم باسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم ارمنا حكم عفوا اللهم ارسل سيئاتك وحسناتك وانت الفرمان اے اللہ ہماری کوتاہیں لغزشیں جتنی ہو رہی ہے آپ کی عبادت کے سلسلے میں آپ کے فرمانوں کے سلسلے میں اے اللہ اپنے فضل فل و کرم سے معاف فرما اے داتا تو تو دینے والا ہے اے اللہ عطا فرما دے اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا اے اللہ جن لوگوں نے تم سے مانگا اس کو عطا کی اے اللہ ان کی برکت سے ان کے طفیل میں ہم سبوں کو عطا فرما دے پوچھا پوری امت کو عطا فرما دے اے اللہ مدارس کی مکاتب کی خانقاہوں کی دینی جماعتوں کی جمیعتوں کی اے اللہ تبلیغی جماعت کی سب کی حفاظت فرما سب کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما اے اللہ کام کرنے والوں میں اخلاص عطا فرما اے اللہ ٹوٹی پھوٹی محنتوں کو قبول فرما اے اللہ ہماری اس ادارے کو قبول فرما اے اللہ اس کے مدرسین کو قبول فرما اے اللہ ان کے طلبہ کو قبول فرما اے اللہ ان سب کو اپنی معرفت سے حضبافی نصیب فرما اے اللہ جو کچھ کوتا ہے اور لفظ سے ہو رہی ہیں اللہ اپنے فضل و کرم سے اسے معاف فرما اے اللہ ہم تیرے دروازے پہ آ گئے اے اللہ معاف کرنا تیرا کام ہے اے اللہ ہم بھکاری ہیں تو جاتا ہے تیرا وعدہ ہے اے اللہ میں مانگتا ہوں ہر وہ خیر ہو بھلائی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے پوری امت کے لیے مانگی ہے اے اللہ ہم سب کو عطا فرما پوری امت کو عطا فرما دے اے اللہ ان سب سرور سے ہم سب کی حفاظت فرما جس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہیے ہے اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا کامل عاجل مستمر نائم عطا فرما مقروضوں کی قرضوں کی ادائیگی کا اسباب پیدا فرما اے اللہ بن بیاہی جوڑوں کے لیے نیک سالے جوڑے کا انتظام فرما اے اللہ جن جوڑوں کا عقد ہو چکا ہے ان کے اندر آپس کا انتشار و خلفشار ہے اے اللہ ہم سب کو محبت و مدت سے بدل دے اے اللہ سب کو نیک سال اولاد ادا فرما اے اللہ ایسی اولاد عطا فرما جو تیرے دین کی خدمت کرنے والی ہو اے اللہ جو کہ تیرے دین پہ چلنے والی ہو اے اللہ ہمارے سب جو دنیا سے جا چکے ہیں اکابر ہوں اساغر ہوں عامت المومنین ہوں اللہ سب کی مغفرت فرما سب کے درجات کو بلند فرما سب کی قبروں سے نور قبروں کو نور سے منور فرما اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين